یہ آیت مقدسہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم کیا پہلی بات جس کا حسن نشاعت مبارکہ میں دیا گیا وہ یہ ہے جس کا اللہ سے ڈرو اور دوسری بات جو دوسری بات جو کتاب کریمہ میں قرآن کی لیے اور اس کا حکم دیا گیا وہ ہے ولا سمو سن اللہ بان تم اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یا اللہ حق کا تو اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ولا تو مسلمان وانسن کی مون اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں تم مسلمان ہو اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے اور تمام مال و افتاب دنیا و مافیہ کا مالک حقیقی ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک و مختار ہے اور کائنات اور اس کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور یہ بات بھی حق ہے اور مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے کہ موت حق ہے موت سے مفر نہیں موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا اور موت سے بچ نہیں سکتا ہے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے وہ اس وقت پر آ کر رہے گی اور ہو کسی مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ اپنے آپ کو چھپا لے اپنے خیال کے مطابق لیکن موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اشاعت کرنا ہے نما سکون جبرکم الموت موت بولو تم تم سی غروج مسیدہ تم کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی تم ہو خاتم جو ہے مضبوط سے مضبوط کلے میں ہی کیوں نہ ہو موت میں وہاں بھی پہنچ جائے گی تو یہ ایک حقیقت مسلمان کا جس پر ایمان ہے مسلمان کا جس پر عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے کتاب و کتاب دینا ہے اپنی عمر کا ایک ایک معاملہ جس کے بارے میں بات پرس ہوگی اور اس کی جواب دہی اس کو کرنا ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب اللہ کے ضرور جو ہے وہ دینا ہوگا اس پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے اس کو مانتا ہے تو جب یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور مسلمان ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اس کریمہ میں یہی حکم دیا گیا ہے اس اللہ حق کا تو نہ صرف یہ کہ یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف رکھو بلکہ یہ فرمایا کہ ڈرنا اور خوف کرنا جو ہے صرف نام کا ہی نہ ہو کہ زبان سے جناب کہتے رہیں کہ میں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے جو ہے اللہ کا خوف ہے میں اللہ سے بہت جو ہے وہ خواہش رہتا ہوں اور اللہ سے میں ڈرتا رہتا ہوں یہ صرف جو ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے نام کا ڈرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرمایا کہ حق کا تو ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے یعنی کمال کا ڈر ہونا چاہیے کمال کا خوف ہونا چاہیے اور تقوی کا کمال ہونا چاہیے یہاں یہ حکم جیسے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو یہ یہاں پر حکم دیا گیا کہ کمال تقوا جو ہے تمہیں حاصل ہونا چاہیے جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جناب یہ کام تمہیں کرنا ہے اور یہ کام ایسے کرنا ہے جیسے کہ اس کام کے کرنے کا حق ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی پورے طور پر اور اچھے طریقے سے اور اس کے اس کام کا جو کمال ہے اس کمال کے ساتھ جو ہے یہ کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف جو ہے کھانا پوری کر دی جائے اور اس طرح سے جو ہے جناب یہ کہا جائے کہ بھائی میں نے کام کر دیا یہ ہم دنیا میں اپنی جو ہے وہ عام جو زندگی ہے اس میں ہم جو ہے یہ اس طرح سے اپنے کام اور اپنے معاملات جو ہے وہ انجام دیتے ہیں دوسروں سے کراتے ہیں تو یہ تاکید کرتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ ایک سب اللہ حق کا تو ہے اللہ سے ڈرو لیکن ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ سے کامل طور پر اور پورے طور پر مکمل طور پر اللہ سے خوف کیا جائے گا اللہ سے ڈرا جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہم ہم سے ایسا ہو کہ جو مرضی خدا بندی کے خلاف جب کامل طور پر اللہ کا بندہ اس سے ڈرے گا تو پھر اس کی مرضی کے خلاف جو ہے کوئی کام اس سے ہو نہیں سکتا ہے وہ ہر وقت مرضی خدا بندی کو پیش نظر رکھے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام ہے تو وہ اس کو نہ کرے آج جس قدر بھی جو ہے برائیاں اور جس قدر بھی جو ہے کس کو فجور پھیلا ہوا ہے اور جرائم ہو رہے ہیں اور معاشیت و نافرمانی کا دور دورہ ہے یہ سب جو ہے جناب اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈر رہے ہیں اور جیسا کہ اللہ سے خوف کرنا چاہیے ویسا خوف مسلمانوں کے دلوں سے رخصت ہو گیا ہے خوف خدا بندی جو ہے وہ دل و دماغ اور ذہن سے بالکل جو ہے مح ہو چکا ہے مٹ چکا ہے تو اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے سکھ کو فجود نافرمانی معاشیت اور جو ہے اللہ کے جو ہے وہ مرضی کے خلاف جو ہے وہ تمام جو ہے آج ہم سے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف آج ہم سے کون سا ایسا کام ہے کہ جو مرضی الہی کے مطابق ہو رہا ہو ہم اگرچہ بظاہر کتنا ہی جو ہے وہ خوش ہوں کہ جناب ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ساری باتیں یہ سارے معمولات ہمارے جو ہیں بظاہر جو ہے وہ رسمی ہی ہیں حقیقتاً جو ہے جیسے کہ اس کے ڈر سے ہمیں جو ہے اپنے معاملات انجام دینے چاہیے گے اس طرح سے ہم انجام نہیں دیں آج یہ سوچ یہ رشوت یہ رسب یہ چوری یہ ڈکیتی یہ قتل و غارت اور یہ جو ہے جعلی دہشت گردی یہ سب کیا ہے یہ سب جو ہے خوف خدا مندی رخصت ہو جانے کا نتیجہ ہے اور اللہ کے جو ہے وہ خوف سے ہمارے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے اور یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ڈر کن کو ہوتا ہے کون اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بھی قرآن نے ہمیں بتلا دیا خوف خدا بندی کن کے دلوں میں ہے اور اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے وہ کون ڈر رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا اور عام کہتے ہیں کہ انما عباد علما کہ اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کیا جو ہے کوئی عالم دین اپنی بیوی کو ننگے سر گھماتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین اپنی بیگم کو اپنے دوستوں سے ملاقات کراتے ہوئے نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین صاحب علم جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے جو ہے یعنی دوستوں کے سامنے لے جا کر ان سے تعارف کراتا نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین اپنی اپنی اہلیہ کو جناب کسی بھی ایسی عام جگہ پر دوستوں اور جناب اعزیہ کے ساتھ جو ہے پوسٹ بنواتے ہوئے فوٹو کھنچواتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتا ہے ایک دو باتیں نہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا یہ فرمان حق ہے قرآن کا یہ فرمانا بالکل جو ہے اپنی جگہ پر بالکل ایک حقیقت ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں علم ہے جو علم ہے جو صاحبہ علم ہے وہی جو ہے اللہ سے ڈر رہے ہیں وہی اللہ سے خوف کھا رہے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں اس پرفتن دور میں کیا ہو رہا ہے کہ آج اس پرفتن دور میں ہو یہ رہا ہے کہ جناب علماء سے متنفر کرنا علماء کی برائیاں کرنا اور علماء کے بارے میں طرح طرح کی بھپتیاں کسنا علماء پر طرح طرح کی کیچڑ اچھالنا علماء کے بارے میں نہ زیبا اور ناشتہ کلمات کہنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے حالانکہ قرآن نے تو یہ فرمایا کہ انما یکس اللہ من عباد العلماء کہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں تو بات یہ اس لیے ہے علماء کے بارے میں یہ رویہ مسلمانوں کا نام کے مسلمانوں کا اس لیے ہو چلا ہے کہ جناب آج کے دور کا یہ نئی روشنی کا مسلمان اپنی خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی عیاسی میں اپنی اوریانیت میں اور اپنے جو ہے غلط طریقوں کو استعمال کرنے میں علماء کو اور مولویوں ہی کو ایک رکاوٹ سمجھتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ رویہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور علماء کے بارے میں جو ہے اس کی یہ روی سوچ لیے حالانکہ علماء کے بارے میں علماء کی شان کیا ہے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین آپ پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشادات آپ پڑھیں عالم تو بہت بڑا عالم ہو جانا اور جو ہے عالم دین بن جانا اور پھر یہ کہ عالم دین بن کر جو ہے جناب وہ صاحب عمل ہو تو یہ تو بہت بڑی شان ہے میں تو آپ کو بتلاؤں کہ جب یعنی عالم جی کی وہ تمدید کے لیے جب اٹھتا ہے علم کی جب وہ تنویر باندھتا ہے یعنی جب وہ طالب علم بنتا ہے اور علم دین کے راستے پر وہ چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے جب اس ارادے سے اور اس نیت سے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ دیکھیے اس کا مقام کیا ہے حدیث شریف نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوش ندی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں یعنی فرشتے اس طرح سے جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں کس کا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں اپنے مقصد اپنے دارالعلوم اپنے مدرسے کی طرف وہ جب جاتا ہے تو یہ تو جناب زمانے طالب علم میں یہ اس کا یہ اعزاز ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہے اور جب وہ پورا عالم بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے اور پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث شریف میں بیان فرما دیا فرمایا کہ عالم دین یہ جو میں باتیں عالم دین کی کر رہا ہوں یہ مطلق عالم دین نہیں سمجھے آپ بلکہ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فا عمل ہو جو جس کے پیش نظر للہیت ہے جس کے پیش نظر کچھ روزی باری تبارک مطالعہ ہے اس ان علماء کی میں بات کر رہا ہوں میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی تقریر سے جن کی زبان سے جن کے ذکر سے جن کے بیان سے اور جن کے عمل سے یاد الہی تازہ ہو جایا کرتی ہے اور جن کے دیکھنے سے اللہ اس کا رسول یاد آ جاتا ہے جن کے دیکھنے سے اور جن کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان منور ہو جاتا ہے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں میں عالم ایسی جو بات کر رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو جناب فر فر جو ہے عربی زبان بول لے عربی کا ترجمہ کر ڈالے حدیث کا ترجمہ کر دے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر دے یہ جو ہے عالم کی یہ تعریف نہیں کہ جو عربی جانتا ہو جو فارسی جانتا ہو جو فارسی اور عربی کا ترجمہ کرنا جانتا ہو جو قرآن کریم کی آیتوں آیتوں کا ترجمہ کر ڈالے یعنی عوام کی نظر میں اور عوام کے نزدیک جو ہے وہ عالم کی غالباً یہی تعریف ہے مگر یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ عالم دین وہ کہ جس جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں قرآن پرنائد ان نمایا اللہ عباد العلماء کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا یعنی فرما کہ مجھ سے جیسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو جو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرے گا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کسی قسم کی نافرمانی کا صدور ہو اس سے کسی جو ہے وہ جس کو فضور کا جو ہے ارتکاب ہو آج جس کو فضور کا جو ارتکاب ہو رہا ہے یہ سب اللہ تبارک مطالعہ کی خصیت دلوں سے رخصت ہو جانے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے اس لیے جو ہے آج یہ خرابی اور یہ فساد جو ہے اس دنیا میں اور اس معاشرے میں اور اس دور میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اخلاق کا اللہ سے ڈرنا کس طرح کا تھا کیسے اللہ سے وہ خوف کرتے تھے ان کے دلوں میں کیسے خصیت الہی موجود تھی اور کس طرح سے وہ پاک پاک لوگ وہ نبو سے کچھ کیا کس طرح سے اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے تھے اور آج ہم ان کی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ اپنا بھی جو جائزہ لیں کہ ہمیں کتنا ڈر ہے اللہ کا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک کہ جب نام اعمال اللہ کے حدود پیش ہوں گے اللہ کے حضور نام اعمال کھولے جائیں گے اور منہوں پر لبوں پر مہر لگ جائے گی سورہ یاسنا پر اللہ منقسم والا والا بت کل بنائی دی ارجن کہ منہوں پر مہر لگ جائے گی ہاتھ اور پاؤں اللہ کے حضور گواہی دیں گے جسم کا ہر ہر عز اللہ کے حضور رپورٹ پیش کرے گا کہ اس تیرے بندے نے ہم سے اے اللہ یہ یہ کام لیے ہیں تیری نا فرمانی یہ یہ کام ہم سے کرائے ہیں تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو ویزا صحب و نصرت پر جب پہنچے ہیں تو ایسی رسی تاری ہو گئی کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر جب پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے پیدا نوکیرا فن ناپور جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جب فوج پھونکا جائے گا تو خصیت الہی ایسی ان پر تاری ہو گئی کہ نماز فجر پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کا وشال ہو گیا حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے نماز فجر میں کہ ان لدینہ ان کالم و جہیمہ و تعام کا غصت و عذابن علیمہ کہ لوگوں ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور ایسا کھانا ہے کہ جس سے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے وہ عذابن علیمہ اور ہمارے پاس تکلیف دینے والا اور اذیت دینے والا عذاب ہے جب کہ شاید کریمہ پر وہ پہنچے ہیں اور اس کے مفہوم پر اور اس کے ترجمے پر جب غور کیا ہے تو ایسی رسی تاری ہوئی ہے ایسی بے ہوشی تاری ہو گئی کہ اسی بے ہوشی کے ساتھ عالم نے ان کا وصال ہو گیا تھا اب اندازہ کیجیے کہ یہ ہمارے اسلاف جن کے دلوں میں ایسے خصیت الہی موجود آپ ذرا غور کریں ہم بھی تلاوت قرآن کریم پڑھتے ہیں نمازوں میں ہم ان آیت کی تلاوت کرتے ہیں ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنتے بھی ہیں تو کیا آج ہمارے دل پر اور ہمارے جسم پر کیا کیا یہ کبھی ایسی کیفیت تاری ہوئی ہے کیوں نہیں وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل کساوت کا شکار ہو گئے ہیں ہمارے دل پتھروں سے سخت ہو چکے ہیں پتھر تو پھر بھی اللہ کے حضور اللہ کے خوف سے وہ گر جاتا ہے اس میں تو پھر بھی پانی کے چشمے نکل آتے ہیں لیکن دل کی کساوت ہماری اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے پرانے قریب میں ہماری قلبی کا ذکر اس طرح سے بیان فرمایا گیا تم میں کسد قلوب من بعد اداری یا پہیا کل پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے سخت نہیں بلکہ فرمایا کہ پتھر کی طرح ہو گئے اور آگے فرمایا نہیں پتھر کی طرح نہیں او اشد و قصبہ بلکہ کساوت میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پتھر سے زیادہ سخت اس لیے فرمایا کہ فهي کل أو یا وہ أو أشد اور وإن منها وہی نہ منہا منه الأنهار منہ الہار پتھروں میں سے بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جن سے پانی بھی بہن نکلتا ہے تو کیا کبھی ہمارے دل جو ہے وہ اس طرح سے جو خصیت الہی سے کبھی جو ہے وہ کاپے ہیں کبھی ان پر جو ہے رزقت تاری ہوئی ہے اور یہ رزقت کا تاری نہ ہونا کیا ہے یہ یہی ہے کہ دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پرانے کریم سنتے ہوئے بھی ہمارے دلوں پر کوئی دقت تاری نہیں ہوتی اور پہاڑ جس کو ہم اتنا طاقتور اتنا اتنا سب سمجھتے ہیں قرآن کریم کے اس پہاڑ کی سختی کیسی ہے پر میں کہ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ لو ان حاضل قرآن علی لڑائی تو خاص خشیت اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا کہ یہ پہاڑ قرآن کی حقیقت کو اور قرآن کی ماہیت کو اور قرآن کی جو ہے وہ حقیقت کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ ریزے ریزے ہو جاتا اور یہ پھٹ جاتا اور یہ ریشا ریشا ہو جاتا تو یہ قرآن کریم آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں لیکن آج جو ہمارا عالم ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہے ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم پڑھا جائے بتلایا جائے لیکن کبھی جو ہے دل پر جو ہے یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کا یہ پیغام سنایا جا رہا ہے اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے قرآن کریم ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور ہم سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے تھا ویسا ڈرنا چھوڑ دیا ہے اور جب ہم نے اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے تھا ویسا ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ہم نے ایک اللہ سے ڈرنا چھوڑا تو ہمارے ارد گرد کتنے ڈر جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں ہم نے آج اپنے دلوں سے اللہ کے ایک خوف کو رخت کر دیا ہمارے دلوں کے اور ہمارے ارد گرد کتنے خوف جو ہے جمع ہو گئے ہیں اللہ کے یہ بندے جو اللہ سے ڈرتے تھے تو پھر یہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ظاہر ہے کہ جب ہم ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر سارے ڈر ہم پر بھی مسلط ہو گئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر سے گزر رہے تھے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے بازار ہے اور جناب لوگ جمع ہیں یہ ہجوم کیسا پتا پتہ چلا کہ جناب راستے میں ایک شیر آ کر بیٹھ گئے جو راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے ادھر جا نہیں رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شیر کا کان پکڑ کر جا کر فرمایا کہ تو اللہ کے بندوں کا راستہ کیوں روکے ہوئے جا جنگل جا تو سے تو وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے تو بات دراصل یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہم ہر چیز سے ڈرنے لگ گئے آج اگر ہمارے سامنے اچانک اگر چوہا بھی آ جائے تو جناب ہم ڈر کے مارے جو ہے بدک جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہ اللہ سے نہ ڈرنے کا جو ہے نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کوئی شخص جو اپنے آپ کو مطمئن اور معمون اور محفوظ اور پرسکون جو ہے محسوس نہیں کرتا ہے سینکڑوں قسم کے خوف جو ہیں جناب اس پر تاری ہیں اور سینکڑوں قسم کے خوف جو ہے ان کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن یہ اللہ والے یہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں کہ جن سے ساری خدائی ڈرتی ہے یہ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدائی سے یہ ساری خدائی جو ہے وہ ان سے ڈرتی ہے تو آپ یہ حایت کریمہ کے مفہوم کو سمجھے فرمایا کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تم تم اللہ ولاسلم ہو کہ تم ہر مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی تمہاری ہر حالت جو ہے وہ ایسی نظر آئے کہ تم چل رہے ہو تو معلوم ہو کہ مسلمان چل رہا ہے تم کھا رہے ہو تو معلوم ہو کہ مسلمان کھا رہا ہے تم بات کر رہے ہو تو معلوم ہو اور ثابت ہو کہ مسلمان جو وہ بات کر رہا ہے گفتار میں کردار میں اور ہر طرح سے جو تمہارا مسلمان ہونا ہے وہ ظاہر ہو آج آپ دیکھیں کہ کیسا لہو و لہب کا زمانہ ہے قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ تم تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم جو ہے مسلمان ہو حالت اسلام ہی میں تم, تمہاری موت واقع ہو حالت اسلام ہی پر سنے جو ہے موت آئے لیکن آج اس کو کجور اور لہو و لائب کا زمانہ کیسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا زمانہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور وہ آج دیکھ لے اور اس سے سبق حاصل کرے لہب و لائب کا ایسا دور دورہ ہے کہ جناب لہب و لائب پر ایسے جو ہے جناب آصف ہو چکے ہیں کہ جناب نماز چھوٹ جائے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے روزہ چھوٹ جائے تحجد چھوٹ جائے لیکن لہ و رئی نہ چھوٹے آپ اور ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے معائنے میں ساری باتیں آ رہی ہیں جمعے کا دن ہو اور جناب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ جناب وہی چند اللہ ماشاء اللہ وہی جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے باقی سارے ٹیلی ویژن کے آگے سجے ہوئے ہوں گے ٹیلی ویژن کے آگے سجے ہوئے ہوں گے کان سے اور اگر یہ موقع نہیں ہے تو جناب کان سے ریڈیو جو ہے وہ بندہ ہوا ہوگا حد ہے کہ لیٹرین میں بھی اگر گئے ہوئے تو جناب ریڈیو جو ہے جناب وہ پاکٹ میں ہے اور جناب ہاتھ میں ہے اور کان سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے کمرہ امتحان میں اگر طالب علم ہے تو اس کا اس کا جو ہے جناب تان سے سننے کا آلہ جو ہے وہ کان میں لگا ہوا ہے آفس خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں پتہ چلا کہ صاحب جو ہے مصروف ہیں کرکٹ سننے میں مصروف ہیں کسی وقت اور آ جانا یہ سب یہ کیا ہے لہب و کا یہ ایسا دور دورہ ہے قرآن نے تو یہ فرمایا کہ تمہیں موت آئے تو جناب حالت اسلام پر تمہیں موت آئے تو مسلمان ہی کی حالت میں اسلام ہی کی حالت میں مرو اور آج زندگیوں کا کیا عالم ہے زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے کہ جناب کھانا کھا رہا ہے پتہ چلا کہ جناب روح جو ہے کپس انسری سے پرواز کر لیں سویا ہوا ہے پتہ چلا کہ جناب جو ہے وہ روح جسد خاکی سے جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے زندگی کا کیا ٹھکانا ہے کہ کیا یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیا ہمیں یہ خوف خدا بندی رخصت ہو جانے کا تو نتیجہ ہے کہ جناب ہم جو ہے میں مصروف ہے تمہیں خبر ہے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا اثر ہوگا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ موت آئے تو جناب ہم نماز پڑھ رہے ہوں موت ایسی سو ایسی حالت میں آئے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم ضرور شریف پڑھ رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلاح و سلام پڑھ رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا وز کر رہے ہوں یہ صورت کب ہوگی یہ حالت ہماری کب ہوگی کہ جب ہمارے دلوں میں خوف خدا بندی موجود ہوگا تبھی تو ہم جو ہے ان معمولات میں مصروف ہوں گے تبھی تو جو ہے ہم ہماری یہ حالت ہوگی تو عزیزان گرامی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان دو باتوں کا ہمیں دیا کہ اس اللہ حق کا تو یہ اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے تمہیں کہ تم جو ہے وہ حالت اسلام میں ہو یعنی ایسے عمل میں مصروف ہو تمہارا عمل ایسا ہو تم ایسے معمولات میں جو ہے مشغول ہو کہ جو اللہ اس کے رسول کے مرضی کے جو ہے مطابق ہوں اور اللہ اس کے رسول کی خجرودی کا وہ عمل جو ہے وہ باعث ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی ٹوپی گنائت فرمائے وہ آفر الحمد للہ رب العالمین